اپنی رب سے منکروہے کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہے جیسی راکھ کے اس پر ہوا کا سخت جب ان کا آیا اندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا یہی ہے دور کی گمراہی